پھر جب وہ تم سے برائی ٹال دیتا ہے تو تم میں ایک گروہ اپنی رب کا شریک ٹھہرانی لگتا ہے فے ایک سو ڈس